ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوالات کرتے رہو جیسے اس سے قبل موسا علیہ السلام سے سوالات کیے جاتے رہے اور جس نے ایمان کے بدلے کفر کو قبول کر لیا وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا اس آیت میں مسلمانوں کو ایسی چیزوں کے بارے میں کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئیں صحیحین میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال اضاعت مال اور کثرت سوال سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم سے پہلے کے لوگ کثرت سوال اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے محققین نے لکھا ہے کہ یہاں مراد ایسے سوالات کی ممانعت ہے جن کا مقصد محض اعتراض کرنا اور دین میں شدت پیدا کرنا ہو اگر سوالات علم حاصل کرنے کے لیے ہوں تو کوئی ممانعت نہیں بلکہ اللہ نے ایسے سوالات کا حکم دیا ہے ذکر ان کن تم لمون کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو الانبیاء آیت سات